بتا دیا تھا آپ لوگوں سے نون سکیلا اور نون خفیفہ کے حوالے سے نون سکیلا اور نون خفیفہ ہم جہاں تک پہنچ چکے تھے ہم جہاں تک بات ہو چکی تھی کہ نونے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں قاعدہ نونے تاکید دو طرح کا ہوتا ہے نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے نون شکیلا اور نون خفیفہ نون شکیلا نون مشدد کو کہتے ہیں نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں تو نون شکیلا چودہ سیگوں میں آتا ہے نون شکیلا کتنے میں آتا ہے چودہ سیگوں میں اور نون خفیفہ آٹھ سیگوں میں آتا ہے اور کن اب ظاہری بات ہے نون خفیفہ آٹھ سیگوں میں آ رہا ہے اور چھ سیگوں کے اندر نہیں آ رہا وہ چھ سیگے ہیں کون سے چار تسنیا کے سیگے ہیں چار تسنیا والے چار تسنیا والے جو سیگے ہیں ان کے اندر نہیں آئے گا اور دو جمع معنس والے دو جمع معنس والے سیگے ان کے اندر نون خفیفہ نہیں آئے گا وہ کیوں نہیں آئے گا وہ انشاءاللہ جس وقت ہم آگے پڑھیں گے جائیں گے کچھ قوانین وغیرہ پڑھ لیں گے پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ کیوں نہیں آتا التقاء ساکنین التقاء ساکنین کا ایک قانون آئے گا وہاں پر انشاءاللہ وہ جب پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی لیکن ابھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ابھی کیوں نہیں آ رہا بس ابھی نہیں آتا تو جس کے اندر چھ سیگے ہو گئے چار تسنیاں والے ہو گئے اور دو جمع مونس والے ہو گئے چار تسنیاں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے جیسے کہ یہ نا یا فلانے یا فلاں یا تف یا تف فلانے تف فلانے تو یہ تسنیاں والے جو سیگے تھے ان کے اندر نہیں آئے گا اور جمع مونس والے سیگے جمع مونس والے سیگے ان کے اندر بھی نون خفیفہ نہیں آئے گا اور اس کا انہوں نے قاعدہ یہ بتا دیا کہ باقی چھ سیگوں میں جن میں نون سکیلا سے پہلے الف ہے یہ نون خفیفہ وہاں پر نہیں آئے گا نون سکیلا سے پہلے جن جن سیگوں میں الف نظر آئے گا آپ کو نون شکیلا والی گردان دیکھیں جن جن سیگوں میں آپ کو نون شکیلا سے پہلے الف نظر آ رہا ہے نون خفیفہ میں وہ سیگے نہیں آ رہے ہوں گے پھر ایک بات بتا دی کہ لام تاکید ہمیشہ مفتو ہوتا ہے لام تاکید تاقید لن لئے لو فلن تو لام تاکید ہمیشہ مفتو ہوتا ہے یہ بات تو ختم ہوئی تھی پھر کہتے ہیں کہ بس ویسے لام تاکید بانون سکیلا بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مزار مثبت کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون سکیلا لگا دو ہم نے پڑھا تھا کہ مزارے کے پانچ سیزے ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں ضمات ہے پیش جیسے یفلو تفلو تفلو افلو نفلو اب جب ان کا ہم نے نون سکیلا بنانا ہے تو آپ نے اس میں کیا کرنے دو کام کرنے دو کام کیا کرنے شروع میں لام تاکید لگائیے آخر میں نون سکیلا لگا دیں آخر میں نون سکیلا یہ تو بات یہاں تک ختم ہوگی بھائی سات سیکھے ایسے ہیں جن میں نون عرابی آتا ہے سات سیکھے ایسے ہیں جن میں نون عرابی آتا ہے ادھر آپ نے کیا کام کرنا ہوگا ادھر آپ نے گویا تین کام کرنے ہیں تین کام کیا کرنے ہیں شروع میں آپ ایسا کرو ہاں، کہ جی ان میں سے تین کام کیا ہوں گے ان میں سے چار جو چار وہ ہوں گے چار سیگے تسنیا والے جو سیگے ہیں چار تسنیاں والے نون عرابی سات جگہوں پر آتا ہے چار تسنیاں والے سیگے ان میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر سے جو آخر میں نون عرابی ہے آخر سے جو نون عرابی ہے وہ آپ نے گرانا ہے ایک کام یہ ہو گیا نون عرابی کو گرانا ہے تسنیاں کے چار سیگوں میں نمبر دو کام نمبر دو یہ کرنا ہے کہ وہی کام جو آپ نے پانچ سیگوں میں کیا تھا کہ شروع میں لامے تاکید لگائیے اور آخر میں نون سکیلا لگائیے شروع میں لام تاکید لگائیے آخر میں نون سکیلا تو گویا چار سیگوں کے اندر آپ نے تین کام کرنے کیا کام کرنے سب سے پہلے جو نون عرابی تھا تسنیا والے سیگوں کے اندر نون عرابی تھا اس کو گرائے شروع میں نمبر دو کام لام تاکید لگائیے نمبر تین کام آخر میں نون سکیلا لگائیے یہ تو چار سیگے بھائی تین سیگے اور بھی تو ہیں نون عرابی کے اندر اس میں آپ نے چار کام کرنے ہوں گے اس میں آپ نے کتنے کام کرنے ہوں گے چار کام کرنے ہوں گے چار کام کیا کرنے ہوں گے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آخر میں آپ نے آخر سے آپ نے نونے نونے عرابی کو گرانا ہے ایک کام نمبر دو کام آپ نے ساتھ یہ کرنا ہے کہ نونے عرابی سے پہلے دو سیگوں کے اندر جمع مذکر والے سیگوں میں واوا آ رہا تھا اور واحد معنس حاضر کے سیگے میں یا آ رہی تھی تو بھی آپ نے گرانا ہے اس کو بھی گرانا دو کام ہو گئے اور دو کام جو باقیوں میں کیے تھے کیا شروع میں لامے تاکید لگائیے اور آخر میں نون سکیلا لگائیے اس طریقے سے یہ کتنے سیگے بن جائیں گے بارہ سیگوں کے اندر نون سکیلا بن گیا بارہ سیگوں کے اندر نون سکیلا بن گیا بھائی سیگے تو کتنے ہوتے ہیں چودہ ہوتے ہیں تو اب دو سیگے رہ گئے اور وہ دو سیگے ہوتے ہیں جمع مونس والے دو سیگے ہوتے ہیں جمع مونس والے ان کے اندر کیا کام کرنا ہے کہ ایک تو آپ نے لام تاکید لگانا ہے شروع میں شروع میں کیا لگانا ہے لام تاکید لگانا ہے نمبر دو کام یہ ہے دوبارہ بتاتا ہوں چار کام دوبارہ بتاتا ہوں چار کام کیا کرنے ہیں اس کے اندر چار کام کرتے ہیں جو جمع مذکر والے سیگے اور واحد مونس حاضر والا سیگا ان کے اندر چار کام ہوں گے کیا کام ہوں گے دو کام دو کام تو کیا ہیں ایک آخر سے آپ نے نون عرابی کو گرانا ہے نون عرابی کو دوسری بات یفلونا تفلونا کے اندر واؤ بھی ہے نون عرابی سے پہلے واؤ آ رہا ہے نون عرابی سے پہلے واؤ آ رہا ہے اور تف میں نون عرابی سے پہلے یا آ رہی ہے تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس واؤ اور اس یا کو بھی گرانا ہے واؤ اور یا جو آ رہے ہیں ان کو گرانا ہے دو کام ہو گئے دو کام وہی ہیں جو سب سیگوں میں کرنے ہیں کہ شروع میں لامے تاکید لگائیے اور آخر میں نونے سکیلا لگا دیجئے تو یہ چار کام ہو گئے تو بھائی بارہ سیگے ہو گئے اب دو سیگے اور رہ گئے دو سیگے کون سے رہ گئے جمع مونس والے سیگے رہ گئے ادھر بھی وہ دو کام تو ہر سیگے میں آئیں گے دو کام تو ہر سیگے میں آئیں گے کون سے دو کام آئیں گے شروع میں لامے تاقیر لگائیے آخر میں نونے سکیلا لگائیے تو ہم نے کیا کیا یف پلنا تف پلنا کے اندر بھی یہ کام کیا کہ شروع میں لامے تاقیر لگایا آخر میں انہوں نے سکیلا لگایا لیکن کام کیا ہوا کہ بھائی یا فلنا النا کے اندر نون آ رہا ہے ٹھیک ہے نون یا فلنا اندر دیکھیں نون آ رہا ہے تف النا میں بھی نون آ رہا ہے تو اس کے بعد دوبارہ نون سکیلا لگائیں گے نا تو تین نون جمع ہو رہے ہیں کیونکہ نون سکیلا کا مطلب کیا ہوتا ہے دو نون نون سکیلا کا کیا مطلب ہے دو نون جب شب لکھا ہوا تھا نا کسی چیز پہ شب لکھا ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈبل کہ جب شد لکھا ہوا کا مطلب ہے جمن تو اب تین نون اکٹھے ہو رہے ہیں یا فالنا کے بعد آپ اکٹھے لگائیں اس کو پڑھنا بڑا مشکل ہے نہیں پڑھ سکتے شکیل ہو گیا پڑھنا تو کہتے ہیں کہ بھائی کیا کرو اس کے درمیان میں ایک الف لگا دو یہاں پہ تیسرا کام کیا کرنا ہے کہ الف لگا دو اس الف کا نام کیا الف فاصل فاصلہ لانے والا فاصلہ لانے والا ٹھیک ہے تو فاصلہ لگانے والا الف جب لے آئیں گے تو تیسرا کام آپ ان دو سیگوں میں تین کام کرنے ہوں گے شروع میں لامے تاکید لگائیے آخر میں نون سکیلا لگائیے لیکن نون اور اس کے درمیان میں کیا ایک الف لگانا پڑے گا یہ کیا آ جائے گا الف فاصل کہلائے گا تو یہ کام کرنے نون عرابی کی ٹرم میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نون عرابی کی آپ کو اس لیے ابھی سمجھ نہیں آ رہی بات کی نون عرابی کی کہ وہ یہ بات ہے آگے جا کے ہم نحو میں انشاءاللہ پڑھیں گے نون عرابی ٹھیک ہے یہ نحب میں پڑھیں گے نون عرابی کی بات آنی ہے مظاہرے کے چار عراب بھی جب پڑھیں گے اس وقت آپ کو پتا چلے گا اس لیے ابھی آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا ٹرم کیا ہے نون عرابی آپ یوں سمجھ لیں جیسے کہ زما ہوتا ہے نا ذمہ ہوتا ہے یا زیر ہوتی ہے یا یا پیش یعنی زما ہے یا کسرا ہے یا فتح ہے ایسے ہی یہ نون بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی ایسے ہی کسی علامت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس کو نون عرابی کبھی یہ نون پایا جاتا ہے ہوتا ہے کبھی یہ نون نہیں ہوتا نون کے اوپر والی حرکت کو نہیں دیکھنا نون کی اوپر والی حرکت کو نہیں دیکھنا ہوتا نون عرابی میں نون کو نہیں وہاں پہ ہم نے کیا دیکھنا نون عرابی میں ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ نون ہے مظاہرے کے اندر یا نون نہیں ہے بس نون کے اوپر کیا آ رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا آپ نے نون عرابی کے لحاظ سے تسنیا کے اندر نیچے زیر آ رہی ہوگی جمع کے اندر زبر آ رہی ہوگی نون کے اوپر یف یا فلان یا فلان یا فلو یا تف تب تف الان اس اسے دیکھیں نون کے نیچے زیر آ رہی ہے یا فلونا تب فلونا نون کے اوپر زبر آ رہا ہے ابھی لیکن ہم جو نون رابی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو کیا نون ہے یا نہیں ہے آپ نے کردان کی تھی لیں یا فلا لیں یا فلا لیں یا فلا لیں یا فلو اب دیکھیں یہاں پہ نون ہی غائب ہو گیا لم کی گردان کی تھی لم یا لم یا لم یا فلو یہاں پر جو ہے نا وہ جو نون عرابی ہے نا غائب ہے سارے نون عرابی غائب ہیں ہو جائے گی بات کہ نہیں ہوگی آگے چلیے میں تھوڑا تیز چل رہا ہوں تیز چل رہا ہوں لیکن یہ کہ آپ لوگ ذرا میرا ساتھ دیں گے ذرا اس معاملے میں کیونکہ میں اس کو کئی دنوں سے یہ چیز چل رہی ہے اس وجہ سے تھوڑا تیز چل رہا ہوں دیکھیں نون عرابی کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ نون عرابی مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ لم لگا ہوا ہے مظاہرے کے ساتھ یا سے لن لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا یا لم لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا اگر نہ ہو اگر نہ ہو جیسے یا پلو یا تفلو یا فلونا یا تو جس وقت ان کے اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کو کیا یہ نون نظر آ رہا ہوتا ہے نون عرابی نظر آ رہا ہوتا ہے یا فلانے یا فلونا فلا اس طرح یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو لیکن یوں ہی آپ وہ نے آپ نے کیے ہیں لن لگایا لین یا فلا ہو گیا لین یا فلا لین یا فلا یا فلو نون غائب ہے لم ہے لم لم یا فل وہی اور نون عرابی آپ کو نظر نہیں آئے گا سات جگہوں سے غائب ہوگا وہ سات جگہ آپ گن لیں چار تسنیاں والے سیگے ہوں گے چار تسنیاں والے دو جمع مذکر والے سیگے ہوں گے یا فلونا تھا فلونا کے اندر جب لم لگے گا تو آپ دیکھیں گے لم یا فلو لم تفلو یا لن لگے گا تو تب بھی لن لن تفلا غائب ہوں گے اور ایک جمع مونس حاضر والا سی گا تو وہاں پر تفلی ہو جائے گا تفلی یہ بات ہے بس ابھی آپ اس چیز کے اوپر نہ پڑھیں میں آپ کو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں آنی ہیں آگے بس آپ یاد رکھیں سات سیگوں کے اندر کیا ہوگا کبھی یہ نون نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا آپ گردانے دیکھ لیں پچھلی ان کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کبھی نظر آئے گا کبھی نظر نہیں آئے گا آگے چلتے ہیں کہتے ہیں نون شکیلا سے پہلے چھ سیگوں میں یعنی چار پسنیاں چار پسنیاں ٹھیک ہے اور جمع مونس قائد و جمع مونس حاضر میں الف ہوتا ہے نہ ہوتا ہے یہ بھی وہ ہے فاہیمہ یا فامو فاہمنا فہم نہیں ہوگا یہ فہم ہاں کے نیچے زیر آئے گی میں نون سکیلا سے پہلے چھ سیوں میں یعنی چار تسنیا اور جمع مونس رائے و جمع مونس حاضر میں الف ہوتا ہے اب ہم یہ بات کریں گے کہ نون سکیلا سے پہلے نون سکیلا آخر میں آ رہا ہے نا اب یہ دیکھنا ہے کہ نون سکیلا سے پہلے کیا کیا چیزیں آ رہی ہوں گی یہ اب یہ بتایا جا رہا ہے تو کہتے ہیں نون سکیلا سے پہلے چھ سیگوں میں یعنی چار تسنیا میں اور جمع مونس غائب و جمع مونس حاضر میں الف ہوتا ہے دیکھیں لیف لیف علان لطف لطف لطف دیکھیں نون شکیلا اس سے پہلے کیا آ رہا ہے الف الف الف لیف نان والے سیگے لطف النان تو ان سے پہلے کیا آ رہا ہے چھ سیگوں میں کیا آ رہا ہے نون شکیلا کے اندر وہی چھ سیگے نون خطیفہ میں غائب ہوئے تھے یہی چھ سیگے جن میں نون سکیلا سے پہلے آ رہا ہے نون خطیفہ میں غائب ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ چھ سیگوں کے اندر نون سکیلا سے پہلے رہا ہے لیا لیا فلان نے لتا فالان لتا فالان لتا فالان لیا فلان نے لتا فلان نے یہ چھ سیگے جو ہیں تو ان کے اندر نون سکیلا سے پہلے کیا ہے الف ہے تو اچھا آگے چلیں اور جمع مذکر غائب و جمع مذکر حاضر میں نون سکیلا سے پہلے پیش ہوتا ہے دو سیگوں کے اندر نون سکیلا سے پہلے کیا آ رہا ہوتا ہے پیش وہ دو سیگے کون سے ہوتے ہیں جمع مذکر والے جمع مذکر چاہے غائب ہو یا حاضر ہو آپ نے گردان کی تھی کیا گردان کی تھی دیکھیں ذرا لیا فلنا لیا فلان لیا فالنا جمع مذکر غائب لیا فالنا تو دیکھیں نون سکیلا سے پہلے لام کے اوپر کیا آ رہا ہے پیش اب جمع مزکر حاضر کے سیگے پہ چلے جائیں وہ کون سیگا ہے لطف النا لطف النا اس میں بھی نون سکیلا سے پہلے کیا آ رہا ہے پیش تو گویا دو سیگوں کے اندر نون سکیلا سے پہلے پیش آتا ہے دوست یہ کون سے ہوتے ہیں جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر والے سیگے یہ تو یہ ہو گیا اور کہتے ہیں اور واحد مونس حاضر واحد مونس حاضر کون سا سیگا تفلینا والا جو سیگا تھا ٹھیک ہے واحد مونس حاضر میں زیر ہوتا ہے واحد مونس حاضر کا سیگے پہ آپ چلے جائیں واحد مونس حاضر کا سیگے پہ لطف لطف علنا تو نون سکیلا سے پہلے کیا آ رہا ہے زیر نون سکیلا سے پہلے زیر آ رہا ہے لطف علنا کے اندر اور باقی کتنے سیگے رہ گئے چھ سیگوں کے اندر الفا آ رہا تھا دو سیگوں میں کیا آ رہا تھا نو سکیلا سے پہلے پیش آ رہا تھا کتنے ہو گئے چھ اور دو آٹھ اور ایک سیگا کیا تھا نون سکیلا سے پہلے زیر آ رہی تھی کتنے سیگے ہو گئے نو باقی چودہ ہیں تو نو اور باقی کتنے رہیں گے پانچ تو باقی پانچ سیگے جو ہوں گے باقی جو پانچ سیگے ہوں گے ان سب میں کیا آ رہا ہوگا ان سے پہلے نون سکیلا سے پہلے زبر آ رہا ہوگا نون سکیلا سے پہلے کیا آ رہا ہوگا زبر اور وہی پانچ سیگے ہوں گے وہ پانچ سیگے ہوں گے جو کہ کیا ہوتے ہیں یف الو تف الو تف افلو اور نف والے سیگے جن میں کیا ہوتا تھا ہمیشہ پیش آیا کرتا تھا یف الو یلو تف الو تف اف نف واحد مذکر قائد واحد مونس غائب واحد مذکر حاضر واحد متکلم اور جمع متکلم ان سب میں کیا آئے گا نون سکیلا سے پہلے زبر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے زبر ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں تھی دوبارہ سمجھیے آپ بتا رہے ہیں نون سکیلا سے پہلے پہلے کیا ہوگا جب لام تاکید ہوگا تو نون سکیلا سے پہلے چھ سیوں میں کیا آئے گا الف آئے گا چھ سیوں میں کیا آئے گا الف چار تسنیا والے چار تسمیاں والے اور دو کون سے جمع مونس والے سیگے جمع مونس والے نان والے سیگے آ جائیں گے نان ٹھیک ہے تو چھ میں تو یہ ہو گیا بھائی دو سیگوں میں کیا ہوگا زبر پیش آئے گی دو سیگوں میں پیش جمع مذکر والے سیگے لیا فالنا لتا فالنا جمع مذکر والے اور ایک سیگے میں کیا آئے گی نور سکیلا سے پہلے زیر آئے گی لتا فالنا بھائی نو سیگے ہو گئے باقی سیگے کتنے رہ گئے پانچ سیگے بچ کے واحد مذکر غائب واحد مونس غائب واحد مذکر حاضر واحد متکلم اور جمع متکلم ٹھیک ہے وہ جو میں پانچ سیگے جو آپ کو کہتا ہوں پانچ سیگے پانچ سیگے پانچ سیگے تو وہ پانچ سیگوں میں کیا آ جائے گا زبر آ جائے گی نور سکیلا سے پہلے زبر آ جائے گی لیا فلن لطف لن لطف لن لنف النا تو یہ پانچ سیگے میں کیا آ جائے گی زبر آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ چودہ سیگے ہو جائیں گے بھائی یہ تو بات ہوئی نون سکیلا سے پہلے کیا ہوتا ہے نون سکیلا پہ خود کون سا اعراب آئے گا نون سکیلا پہ خود کون سا اعراب آئے گا بھائی زبر آئے گی زیر آئے گی کیا آئے گی اب ہم پڑھتے ہیں کہ نون سکیلا پہ خود کیا آئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر نون سکیلا سے پہلے الف ہونا اگر نون سکیلا سے پہلے کیا ہو الف ہو تو پھر نون سکیلا کے اوپر تم نے خود زیر لانی ہے اور آپ کو پتا ہے نون سکیلا سے پہلے الف کتنے سیگوں میں آتا ہے نون سکیلا میں کے اندر الف کتنے سیگوں میں آتا ہے ابھی میں نے بتایا تھا چھ کے اندر چھ میں تو اس کا مطلب ہے جہاں پر نون شکیلا سے پہلے الف ہوگا وہاں پر کیا آئے گا وہاں پر کیا آئے گا نون سکیلا مقصور ہوگا زور آئے گی نون سکیلا پہ ٹھیک ہے تو چھ ہو گئے جب چھ ہو گئے تو باقی کتنے سیگے رہ گئے آٹھ باقی کتنے رہ گئے آٹھ تو باقی جو آٹھ سیکھے ہیں نا ان کے اوپر کیا آئے گا ان کے اوپر نون سکیلا کے اوپر زبر آئے گا لیا فلنا ٹھیک ہے لتا فلنا لیا فالون چاہے نون سکیلا سے پہلے چاہے بس نون سکیلا سے پہلے کو دیکھنا ہے کہ اگر الف ہوگا تو کیا آئے گا نون سکیلا پر زیر آئے گا باقی جتنے بھی جو کچھ مرضی آ جائے نون سکیلا سے پہلے الف کے علاوہ جو کچھ مرضی آ جائے چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو چاہے پیش ہو جو مرضی ہو نون سکیلا نے کیا آنا ہے بفتو آنا ہے نون سکیلا نے کیا آنا ہے وفتو آنا ہے سمجھیے بات کو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا اس کو ذرا تھوڑا سا رٹا لگائیں آپ رٹا لگائیں گردان بس یاد ہو جائے آپ کو میں مجھے یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ یاد ہو یا نہ ہو آپ کو گردان یاد ہے تو آپ کے ایک پیٹرن بنا ہوا ہے آپ کو خود بخود یہی ہوگا زبان پہ خود بخود یہ آئیں گے چاہے آپ کو یہ چیزیں نہ بھی یاد ہوں کہ جی یہ فلاں اس سے پہلے کیا آتا ہے اس سے پہلے نہیں آتا بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ بس نون سکیلا سے پہلے اگر الف آیا تو نون سکیلا کے اوپر کیا آئے گی زیر آئے گی آپ دیکھ لیں لیا فلان نے ٹھیک ہے لتا فلان نے لتا فلان نے لتا فلان نے لیا فلان نے لطف یادوں یاد ہے کوئی بیان کرتا ہوں تاکید کا نون تاکیدی کی اول اس میں دو تم سکیلا اور خفیفہ جان لو نون تاکیدہ نونے تاکیدی کی اول قسم دو تم سکیلا اور خفیفہ جان لو بات ازاں سیگے بنانے کا طریق سن لو مجھ سے دل لگا کر اے رفیق لام کو تاکید کے اے با وفا ابتدا میں دو مظاہرے کے لگا ٹھیک ہے تو لام تاکید کو شروع میں کیا لگا دینا ہے آپ نے شروع میں لگانا ہے نون کو تاکید کے آخر میں لا آخر میں نون تاکید لے آؤ سات جا سے نون ارابی گرا سات جگہوں پہ نون ارابی گر جائے گا وہ تو گرنا ہی گرنے پھر مذکر جمع سے تو بال یقین دور کر دے واؤ کو اے ہم نشین یعنی جمع مذکر والے سیکھے ہیں ان میں واؤ کو غائب کر دو واؤ سے پہلے جو ضمہ ہے یہاں باقی رکھ اس کو اسی جا ہر زماں یعنی ضمہ تو رہتا تھا لیا فلنا لتا فلنا سیگرا واحد مونس میں جو یا آتی ہے اس کو بھی دے فوراً اڑا جو واحد مونس کا سیگا تھا اس میں سے یا کو بھی گرانا تھا قبل یا کے جو ہے یا کسرا یا کسرا لگا دور کرنا ہے تمہیں اس کو اس کا روا پھر مونس جمع میں اے باخبر باد نون فاصل الف کی زاد کر یعنی زیادہ کر دو اے الف فاصل کا ایک فائدہ کرتا ہے نونوں کو آپس میں جدا بیشتر نون شکیلا کے مدام آتا ہے چھ جا الف اے ایک نام چھ جگہوں کے اوپر نون شکیلا سے پہلے الف آتا ہے اور مذکر جمع میں اے ہوشیار نو سے پہلے ہو ضمہ بے غبار واحد حاضر میں مونس کے تو جان نون سے پہلے ہو کسرا کا نشان پانچ جا پہلے سکیلا سے جناب ہوتا ہے مکتو تم کر لو حساب حال اب نون سکیلا کا سنو بعد الف کے دائمہ مقصور ہو اور باقی سارے سیگوں میں عزیز ہوتا ہے مکتو تم کر لو تمیز قاعدہ تو کر دیا ہم نے تمام اور سن لو بات تم اے خوش کلام چودہ سیگے ہیں سکیلا کے لیے آٹھ ہیں نون خفیفہ کے لیے یعنی جس جا پر الف موجود ہو وہاں خفیفہ کا نشان نابود ہو اے سکیلا اور خفیفہ کا بیان سخت مشکل سخت میں اے دیکھ دیکھنے کیا کہہ رہے ہیں اے سکیلا اور خفیفہ کا بیان سخت مشکل سخت میں اے مہربان نظم سے لیکن وہ آسان ہو گیا بس کرو تم واسطے میرے دعا نظم تو آپ کو یاد نہیں ہونی لیکن دعا تو کرتے ہیں ان کے لیے حضرت نے جو ہمارے لیے جو ہے پھر بھی بہت کچھ وہ کیا تو یہ یاد کر لیں اگر نظم یاد کر سکتے ہیں تو یاد کر لیں نا اس کو یاد کریں تو یہ یہ سارا طریقہ ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے کردان آپ کو یاد ہونی چاہیے آپ کو خود بخود چلے زبان چلے گی انشاءاللہ کردان یاد کریں گے آپ کو خود بخود وہ چلے گا دوبارہ سنیے ذرا دیکھیں کیسے لیا فلن لیا فلن لیا فلان لیا فلن لتا فلن لتا فلان لیا فلنان لتا فلن لتا فلان لتا فلن لتا فلن لتا فلان لتا فلنان لا فلن لتا فلن گتانا آسان ہے کتنی آسان ہے بخود بخود چل رہا ہے یعنی زبان کے اوپر وہ چلتی ہے تو یہ آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو تھوڑا سا ذرا وہ کریں آپ ذرا ایک منٹ ہو رہی ہے میں لائٹ آن کر لوں بجلی چلی گئی ہے لائٹ آن کر لوں ذرا ایک منٹ لڑکانے کیوں نہیں یاد ہوتی ہیں اب میں نے آپ کو بتایا آپ کو قاعدہ یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو گردان یاد کرنے بس گردان یاد کریں آپ کو گردان یاد ہونی چاہیے بس تو آپ گردان یاد کریں یہ کوئی وہ نہیں ہے لیکن ایک دفعہ آپ کو زبان پہ چڑھانی ہوتی ہیں یہ گردانیں ہوتا یہی ہے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں دو دفعہ یاد کریں گے چار دفعہ یاد کریں گے پانچ دفعہ یاد کریں گے ہم گھبرا جاتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ایسی جو چیز ہوتی ہے نا کہ اگر آپ یہ کریں کہ جی میں چھوڑ دیتا ہوں پڑھنا پڑتا ہے بار بار یاد کرتے رہیں گے کیوں نہیں یاد ہوں گی گردانے اگر آپ کو یاد ہوتی ہے وہ پیٹرن یاد ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں کافی آپ کو فائدہ ہو جائے گا اگر پیٹرن آپ کو یاد ہے تو ہوں ٹھیک ہے آپ اپنے ایک وہ کریں پیٹرن کو یاد کریں تھوڑی سی ہمت کریں ہمت کریں قاعدہ بھی یاد کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے قاعدہ نہیں بھی یاد ہو تو کوئی بات نہیں بس گردان کی آپ کو ایک وہ ہونا چاہیے آپ کو بس پتا ہونا چاہیے بھائی کیا پتا ہونا چاہیے ویسے میں بتاتا ہوں بھائی اگر نون شکیلا سے پہلے الف ہے تو نون شکیلا کے نیچے کیا آتی ہے زیر آتی ہے بس یہ پتا ہونا چاہیے نون شکیلا سے پہلے اگر پیش ہے نون شکیلا سے پہلے کیا ہے پیش ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ بھائی یہ کیا ہے یہ جمع مذکر کا سیکھا ہے کس کا سیکھا ہے جمع مذکر کا اور نون شکیلا سے پہلے اگر زیر ہے نون شکیلا سے پہلے اگر زیر ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جمع مونس حاضر کا سیکھا ہے یہ پہچان ہوتی ہے یہ آپ نے کرنا ہے واحد مونس کا سیکھا ہاں واحد مونس کا ہے نا واحد مونس حاضر کا واحد مونس حاضر کا سیکھا اگر نون سکیلا سے پہلے کسرا آ رہا ہے تو علینا والا سیکھا جو ہے لطف علینا واحد مونس حاضر واحد مونس کا سیگا تو لتا وہ بھی آئے گا لتا فلنا بھی آئے گا غائب والا سیگا جو آپ دیکھیے نا تھوڑی سی اس کے اوپر جان تو مارنی پڑے گی آج پھر اتنا ہی کرتا ہوں آج پھر اتنا ہی کرتا ہوں آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے کیونکہ حضرت خود بھی کہہ رہے ہیں مولانا مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ مشکل قاعدہ ہے لیکن یہ کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے یاد کرنا ہے ایک دفعہ یاد کریں میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک دفعہ یاد کریں بس آپ کو پھر آئندہ کبھی وہ نہیں ہونی ہے بھائی ہم کیسے کرتے ہیں ہم کیسے کرتے ہیں میں یہ آپ کہیں گے جی آپ کو میں بغیر سوچے ہوئے گردان کرتا ہوں آپ مجھے کوئی بھی گردان بولیں گے بھائی فلاں گردان کرو میں سوچوں گا نہیں بھائی فلاں کدھر ہے کیا کرنا ہے بس زبان چلتی جائے گی خود بخود چلے گی اب یہ تو نہیں ہے کہ جی ہم آپ نے جی فلاں سیگے کی گردان آپ نے اس کی گردان آپ نے پہلے کی ہوئی ہوگی نہیں بھی کی ہوئی تو جب پیٹرن چڑھا ہوا ہے تو خود بخود زبان چلے گی اس کے اوپر کئی ایسے سیگے ہوں گے جو میں نے اب تک گردانیں کی نہیں ہوں گی ان کی اب عربی کے اندر جو یعنی ایسے کئی مستر ہوں گے کئی مستر ہیں اب لاکھوں مستر ہیں کوئی مستر ہے جس کی میں نے نہیں کی ہوئی ہے تو وہ بھی ہوگا تو وہ زبان پہ چڑھاؤں گا تو چل چل پڑے گی زبان یہ تو صرف کا فائدہ ہے کہ صرف ہے ہی یہ چیز ہے اور اسے طالب علم ڈر کے ہمارے بھاگ جاتے ہیں کہ جی یہ مشکل ہے مشکل نہیں ہے تو توجہ مانگتی ہے توجہ توجہ ہے تھوڑی سی ذرا محنت مانگتی ہے یا مانگتا ہے سر نہیں مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے کوئی کام دنیا میں مشکل نہیں ہوتا یاد رکھیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہاں یہ جو ہے نا یہ علوم کے اندر اصرف ام العلوم ہے ورنہ وہ ابوہا اصرف ام العلوم ہے علوم کی صرف ام العلوم صرف جو ہے نا صرف علوم کی ماں ہے علوم کی علم کی یعنی علوم کی ماں ہے صرف ام العلوم ہے وہ نہ ابوہا اور علم و ناف کیا ہوتے ہیں باپ ہے علم و ناف کیا ہے باپ صرف ماں ہے علوم کی جب تک کہ آپ کو ماں باپ سے نہ آتے ہوں تو بات ہے اولاد کہاں سے آئے گی پھر ماں باپ ہوں گے تو اولاد آئے گی نا تو صرف اور ناب کی مثال ماں باپ کی سی ہے صرف ماں ہے اور ناک کیا ہے باپ ہے یہ مشہور ہوا ہے صرف ام و نہ ابوہا